میں سدھرنا چاہتا ہوں مرشدی کس طرح سدھریں گے مدنی نامات پر عمل کریں گے سدھر جائیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں کافلوں میں سفر کریں گے سدھر جائیں گے اپنے مرشد کی باتیں مانیں گے سدھر جائیں گے میں سدھرنا چاہتا ہوں مرشدی نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی نیک بننا چاہتا مرشدی تو اس نیت سے ہم روز فکر مدینہ کریں امیر علیہ سنت نے آپ کو اور مجھے سدھرنے کا مدنی نسخہ عطا فرما دیا جو ہمیں ہر وقت ساتھ رکھنا ہوتا ہے ساتھ رکھیں گے اور روز اس کو دیکھتے بھی رہیں گے فکر مدینہ بھی کرتے رہیں گے اور اپنے نگران کو جمع بھی کرواتے رہیں گے اور اس میں اضافے اور ترقی کی کوشش بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی بننا چاہتا ہوں مرشدی میں نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی نیک بننا چاہتا ہوں مرشدی